اللہ کے لیے کرو اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب کہ یہ عمل تم اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر کرو انسان کئی کام کرتا ہے لیکن اس پر جو نیت غالب ہو جو رنگ غالب ہو وہ عمل اسی کے لیے کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتا ہے تو گو وہ سب مل کے کھا لیتے ہیں لیکن بیوی سمجھتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے آئی ہے چنانچہ کئی مرتبہ اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے تو کہہ بھی دیتی ہے تم جو کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو میرے لیے کیا کیا اس لیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے اور محبت چاہتی ہے کہ رنگ غالب ہو پتا چلے کہ یہ میرے لیے عمل ہوا بالکل اللہ رب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرے کا عمل بہت ساری عبادات پر مشتمل ہے اس راستے میں انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے روزے بھی رکھ لیتا ہے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ بھی کرتا ہے مگر ان تمام اعمال میں اللہ رب العزت کی محبت کا رنگ غالب ہو اس لیے خاص طور پر اس کی نشاندہی کی کہ عمرہ اور حج کرو تو میرے لیے کرو جو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بعض لوگ حج کریں گے سیر کی خاطر فرمایا میری امت کے عمرا جو امیر لوگ ہوں گے وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے اور جو میری امت کے علماء ہوں گے وہ تفاخر کے لیے حج کریں گے ایک دوسرے کے اوپر فخر ظاہر کرنے کے لیے میں اتنے حج کر چکا میں اتنے عمرے کر چکا اور میری امت کے غربا سوال کرنے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے حج کریں پورے سفر کے ہر عمل سے ان کا مقصود میری محبت ہو یہ جو للہ کا لفظ ہے نا یہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے اسی لیے ہمارے اکادر نے فرمایا کہ حج اور عمرے کا سفر عاشقانہ سفر ہے مومن جب گھر سے نکلتا ہے تو وہیں سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جو لباس ہے یہ اونچ نیچ کا ادھر ہی ختم کر دو میرے دربار میں تم سب ایک جیسے ہو تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے فرمایا مرد دو چادروں میں لپٹ جائیں دیکھنے میں کفن کی ماند ہے مگر اس کو احرام کہا جائے گا بکھرے بال ہوں گے گردالو چہرے ہوں گے سفر کی تھکن ہوگی ایسے جیسے دنیا کی زیب و زینت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نہ تم خوشبو لگا سکتے ہو نہ اپنے بال کاٹ سکتے ہو نہ تم کوئی فہش بات اس حالت میں کر سکتے ہو حتیٰ کہ میاں بیوی اگرچہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے مگر احرام کی حالت میں تم میاں بیوی بھی آپس میں کوئی محبت کی بات نہیں کر سکتے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک آدمی حج کے سفر پہ چلا اب اس نے احرام باندھا تو احرام باندھنے پر جیسے اور بہت ساری چیزیں حرام ہو گئیں بیوی کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ بھی حرام ہو گیا اب آدمی نے وقوف عرفات بھی کر لیا مزدلفہ بھی کر لیا مینا میں آ کر شیطان کو کنکریاں بھی مار لی قربانی بھی کر لی قربانی کرنے کے بعد حلق کروا کے احرام اتار بھی لیا فرمایا تمہارے لیے سب چیزیں حلال ہو گئیں مگر بیوی اب بھی حلال نہیں ہوئی کیوں کہ تم نے طواف زیارت نہیں کیا وہ اصل مقصود تھا پہلے ہماری زیارت کرو ہم سے ملاقات کرو اس ملاقات کے بعد بیوی کی محبت تمہارے لیے جائز ہوگی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو للہ کا لفظ ہے یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ سیر و سیاحت کا سفر نہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کا سفر ہے بتیم الحج عمر طلّہ حج اور عمرہ کرو اللہ کی خاطر لہذا عمرے کے ہر عمل میں اللہ کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے خامد ہو یا بیوی بہن ہو یا بھائی باپ ہو یا اولاد ہر ایک کے ہر ہر عمل میں اللہ تعالیٰ اس سفر میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خامد ہے تو میری محبت میں کتنا تڑپتا ہے اور بیوی ہے تو میری محبت میں کتنا تڑپتی ہے میرے لیے کرو زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے اس نے نہر زبیدہ بنوائی لاکھوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا جب اس کی وفات ہوئی خواب میں کسی کو نظر آئی اس نے پوچھا کہ زبیدہ تمہارا کیا معاملہ ہوا کہنے لگی کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی اللہ رب العزت کے سامنے میرا عمل پیش کیا گیا نہر زبیدہ والا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلے خزانے کا پیسہ لگا اور مزدوروں کا پسینہ بہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے میری خاطر کیا مشقت اٹھائی لگی کہ میں تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی خوف زدہ ہو گئی اس لیے کہ میں شہزادی تھی اور میں تو تن کا توڑ کر دورہ بھی نہیں کرتی تھی تو میں تو کوئی مشقت والا کام کرتی نہیں تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے میری خاطر کیا کیا تو میں گھبرا گئی مگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی فرمایا ہاں تمہارا ایک عمل ہے جو تم نے میری خاطر کیا کون سا عمل فرمایا کہ ایک مرتبہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھا رہی تھی تم نے لکما سالن میں ڈبویا اور اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی تو این اس وقت ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر تم نے جیسے ہی اللہ کا لفظ سنا تو تم نے فیل کیا کہ تمہارے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں آدھا تھا تم نے لکمے کو رکھ دیا اور میرے نام کی عزت کی خاطر تم نے پہلے سر کو ڈھانپا اور پھر لکما کھایا یہ جو لکما کھانے میں تم نے تھوڑی دیر کی تاخیر کی یہ میری محبت کی وجہ سے کی ہم نے اس عمل پر تیرے گناہوں کی مغفرت کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتم الحج عمراتا للہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے تو یہ یاد رکھیں کہ جو سفر ہم نے کیا ہے یہ ایک مقصد کے لیے کیا ہے اور وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم اس سفر میں اللہ تعالی پر یہ ظاہر نہ کر دیں کہ اللہ ہمیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں ہر عمل میں ہر سانس میں اللہ کی محبت لپٹی ہوئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا لبئی اللہ لبئی حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں لبئی کلا شریک الکلبئی حاضر ہوں تیرے سیات کوئی شریک نہیں ان الحمد ون نعمت والملک ملک دیکھا سب تعریفیں سب نعمتیں اور یہ ساری شاہی کس کے لیے اللہ کے لیے تو حاضر ہوں کا حاضر ہوں کا کیا مطلب ہے اے پروردگار ترکت اللہ والعزا رزا سب لات و منات میں نے چھوڑ دیے ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ میرے لیے لات اور منات کی مانے یہ لات اور منات پتھر کے نہیں ہوتے یہ بسا اوقات انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں جب کسی کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہ تیرے لیے لات اور منات کی مانے تو یوں سوچو کہ ترکت اللہ عزا جمیا میں نے لات اور عزا تمام کے تمام چھوڑ دیے کزال کا یف الرجل البصیر ہر بصیرت رکھنے والے شخص کو ایسے ہی کرنا چاہیے ہم جب نکلیں اپنے گھر سے تو گویا سب نفسانی بتوں کو ہم نے توڑا اور اللہ کی طرف رخ موڑا اور اسی کی محبت میں ڈوب کر نکلے تو یہ تلبیہ اسی کا اقرار ہے صحابہ صحابرم جب چلے نبی علیہ السلام کے ساتھ دس ہجری میں تو جب احرام باندھا تو تلبیہ پڑھ رہے تھے حدیث پاک میں آتے کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور نبی نے السلام اسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے یاروں سے کہو تلبیہ کو اونچا پڑھیں اس خاص پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغامبر کو بھیجا پیغام پہنچانے والے کو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام پہنچنے کے بعد ہم اتنا تلبیہ پڑھتے تھے اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ پڑھ پڑھ کر ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے اور آج آوازیں نہیں نکلتی پینے کو پانی کی جگہ جوس پیتے ہیں کھانے کو جگہ ان کو روٹی کی بجائے چکن پیس چاہیے مگر زبان اللہ کے ذکر سے اتنی آجز بن گئی کہ تلبیہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ پاتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں تلبیہ نہیں پڑھتے اور حالت احرام میں ہوتے ہیں یہ کیسا عمرہ ہوا بھائی ہمیں تو تلبیہ اتنا پڑھنا چاہیے کہ یوں سمجھیں کہ کروٹ کروٹ اٹھتے اٹھ بیٹھتے قدم قدم ہر وقت تلبیہ پڑھیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر تلبیہ پڑھیں اس لیے فوکہ نے لکھا ہے کہ جب انسان اونچائی پہ چڑھے تو چڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑے جب نیچے اترے تو اترنے سے پہلے تلبیہ پڑے ہر تبدیلی حال کے اوپر تلبیہ پڑے حتیٰ کہ اگر کوئی دوست ملنے کے لیے آیا تو پہلے تلبیہ پڑے پھر دوست کو سلام کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہر عمل میں اللہ کی محبت پہلے یہ سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے تو کیا فرمایا وہ اتم الحج عمراتا اللہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے ہم ایک مقصد لے کر نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند جو اس کی محبت میں ڈوبا ہوا اس لیے فرماتے ہیں تام عَلَى حُبِّهِ و وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اور وہ مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہی اللہ کی محبت کی بنا یہ مقصود ہے ایسا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم کہیں اللہ عمرے کا سفر کیا تھا اللہ فرمائے تم نے میرے لیے کیا کیا تھا بتاؤ تو صحیح اس سفر میں تم نے میرے لیے کیا کیا تو بھائی مقصود کو سامنے رکھے اس لیے اس سفر میں جتنی بھی مشقتیں آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں تین کام اس سفر میں نہیں کرنے تین کام اس سفر میں نہیں کرنے ایک بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بے صبری کیا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے الجھ پڑے ذرا سی بات پر ناراض ہو گئے بے صبری ایک تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ایک ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا یہ اچھا نہیں ملا وہ اچھا نہیں ملا جہاز میں سیٹ اچھی نہیں ملی ہوٹل کا کمرہ اچھا نہیں ملا بس کی سیٹ اچھی نہیں ملی اچھا کیا ہوتا ہے اتنی اللہ رب العزت نے سہولتوں کا یہ سفر عطا کیا ہم اس قابل تھے ہر گل نہیں تھے ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن تو بسر بھی ایئر کنڈیشن جہاز بھی ایئر کنڈیشن اور پھر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے فلاں جگہ بڑا ٹائم لگ گیا جی بھائی جو فکر آپ بول رہے ہیں نہ شکری ظاہر کر رہا ہے بے صبری ظاہر کر رہا ہے تو بے صبری سے بچنا ہے اور دوسرا ناشکری شکری سے بچنا ہے کوئی لفظ ایسا نہ کہیں کہ جس سے نہ ہو اور تیسرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا جو شریعت کے حکم میں گنا کہلاتا ہو اس لیے کہ گنا تو ہر حال میں برا لیکن کسی کے گھر میں آ کر اسی کی نافرمانی یہ اور زیادہ بری ہو جاتی ہے اپنے گھر میں تو چلو جو کرتے تھے یہاں تو خدا کے گھر میں آئے تو کیا خدا کے گھر میں آ کر پھر خدا کے حکموں کی نافرمانی کریں گے اس لیے کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکلے آنکھ سے ادھر ادھر غلط نہ اٹھے کان سے غلط نہ سنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دیں کوئی بھی کام جس کو شریعت نے گنا کہا ہم اس کے مرتکب نہ ہوں یہ تین کام ہم نے ہرگز نہیں کرنے اب ہم اس وقت احرام کی حالت میں ہیں اور عمرہ کرنے کا ارادہ ہے ہم رات پہنچے تھے تو رات میں بھی یہ عمل کر سکتے تھے مگر عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے ہم جیسے بوڑھے بھی تھے تو اگر ہم رات ہی کو یہ عمل کرتے تو یہ گلے سے اتارنے والی بات ہوتی ہر بندہ سوچ رہا ہوتا جی جلدی کرو جی جلدی کرو جی نیند ستا رہی ہے تو کیا ہم اتنا سفر کر کے اس لیے آئے تھے کہ دو گھنٹے کے بجائے پونے دو گھنٹے میں عمرہ ہو جائے نہیں ہم تو مستقل ایک عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہم نے وقفہ ڈالا بیمار لوگ دوائی لے لیں صحت مند ہو جائیں تھکے کو آرام مل جائے اور عشاء کے بعد انتہائی فریش حالت میں ہم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں جب دعائیں مانگنے کے لیے دل مچل رہا ہو جب محبت سے دل لبریز ہو جب جی چاہے کہ بس اللہ کے نام پہ ہم مٹ جائیں ہم ایسی کیفیت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہتے ہیں اسی لیے جو وقفہ درمیان میں ڈال دیا یہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے ڈالا اب انشاءاللہ عشاء اللہ عشا کی نماز کے بعد اندازن دس بجے اس لیے کہ عشا کے متصل بیس رش زیادہ ہو جاتا ہے دس سے لے کے رات ایک بجے تک یہ تین گھنٹے ایسے ہیں کہ ہمارا اور دوستوں کا بہت عرصے کا تجربہ ہے کہ اس وقت میں عام طور پہ رش کم ہوتا ہے تو بہرحال عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں جا کر ہم نے پانچ کام کرنے ہیں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد حرام میں جائیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اچھا تلبیہ کا مسئلہ سمجھ لے کہ احرام باندھتے وقت تلبیہ سے احرام شروع ہوتا ہے اور حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جب استلام کرتے ہیں تو اس سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ نعرہ تو اس وقت تھا جب آ رہے تھے ملنے کے لیے تو دیوانہ وار لبیک لبیک کہہ رہے تھے جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ بیچارے طواف میں بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے مسئلے کا جو پتہ نہیں ہے تو اس لیے تلبیہ اس وقت میں پڑھیں عورتیں ہمیشہ آہستہ پڑھیں اور مرد ہمیشہ اونچا پڑے اونچے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعرے مارتے پھریں بلکہ اونچے سے مراد یہ کہ بس ذرا جہر ہو مگر محبت سے جیسے بندہ کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ دل سے یہ بات نکل رہی ہو تو جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی کی عظمت کو دل میں رکھیں گے دیکھیں ایک آدمی کسی وزیر کے دفتر میں داخل ہوتا ہے نا تو دل کی کیفیت بدلی ہوتی ہے طبیعت ذرا محتاط ہوتی ہے اور کسی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں جائے تو اور زیادہ ایک ہیبت ہوتی ہے اور کسی بڑے بادشاہ کی دربار میں چلا جائے تو اور زیادہ ذرا محتاط ہوتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں الا ما کان لہم ان اللہ الا خائفین ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوتے مگر اس کیفیت میں کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے حبر زدہ ہوتے تو اس لیے داخل ہوتے ہوئے یہ کیفیت سامنے رہے جب گھر میں قدم رکھ لیا تو پھر ہم نے اعتکاف کی نیت بھی کر لینی ہے عربی کی نیت نہ آتی ہو تو اپنی دل میں نیت کر لیں نیت تو دل کا عمل ہوتا ہے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یہ نفلی اعتکاف ہوگا یہ مرد بھی کر سکتا ہے یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ مہمان نے جو بات کہی پوری کر دیں جی گھر آ کے کیا اس نے جی وہ گھر آیا تھا یہ کہنے کے لیے تو میں نے بات مان لی تو ہمارے ہاں ایک عام دستور ہے اللہ رب العزت بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں فرمایا کہ جب تم آؤ گے اور میرے گھر پر تمہاری پہلی نظر پڑے گی تو پہلی نظر پر تم جو دعا مانگو گے ہم تمہاری اس دعا کو قبول کر لیں گے سبحان اللہ اب اس کی تفصیل علماء نے لکھی کہ پہلی نظر سے کیا مراد تو مومن کو چاہیے کہ جب حج کے عمرہ کے لیے جائے یا حج کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف تو نظریں جھکائے رکھے اس لیے کہ چلتے چلتے اچانک نظر اٹھ گئی دیکھ بھی لیا نظر ہٹ بھی گئی تو پہلی نظر تو پڑ گئی تو ہم کیوں بے دھیانی میں ایسا معاملہ کریں تو نگاہیں نیچی رہیں ادب سے چلتے جائیں چلتے چلتے جب مطاف میں پہنچے جہاں طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد جہاں گھومتے ہیں اس جگہ طواف کرتے ہیں اور اس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے اب اس مطاف میں جب پہنچ جائیں گے نا باہر کا لیول اونچا ہے اور بیت اللہ شریف نیچے کی جگہ پر ہے نچان کی جگہ پر تو آپ کو کئی ساری سیڑھیاں نیچے اترنا پڑے گا وقفے وقفے سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں ہم چلیں گے تو بس نگاہیں نیچیوں اور چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں جہاں جا کر ہم رکیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہاں پر ہم بیت اللہ کے سامنے تو آپ بے شک چند سیکنڈ اپنے آپ کو وہاں پر تھوڑا سنبھال لیں اور جب آپ سمجھیں کہ اب میں حاضر ہوں دل حاضر ہے اب آرام سے نظر اٹھائیں اور نظر چھپکنے سے پہلے جو کوئی خاص دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا لیں اب سوال پیدا ہوا کہ کیا خاص دعا مانگے کسی نے امام اعظم و منیفا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت دعائیں بہت ہیں اور نظر ایک ہے اب پلک چھپک جاتی ہے تو کیا مانگے تو فکہ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پہلی نظر میں یہ دعا مانگنا اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ آج کے بعد میں جتنی بھی زندگی میں دعائیں مانگوں گا میری تمام دعاؤں کو قبول کر لینا ماشاء اللہ دیکھا نقطے کی بات سمجھا دی اللہ بس اصولی بات یہ ہے کہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے پھر ڈیٹیل بعد میں کرتے رہیں گے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اب پلک چھپک گئی تو دعا کا وقت ختم نہیں ہو گیا سمجھے نا ہاں وہ جو قبولیت کی بات تھی نا کہ پہلی نظر میں دعا وہ ڈیوریشن ختم ہو گئی مگر ایک اور ٹیکنیکل بات ارض کر دیں کہ دعا پھر بھی مانگتے رہیں اس لیے ایک ہی مجلس میں اگر کہ ہم بعد میں بھی دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالی کی شان سے یہ وعید ہے کہ وہ اس مجلس کی مانگی ہوئی کچھ دعا کو قبول کرے اور بقیہ کو ریجیکٹ کر دے لہذا یہ یقین رکھنا کہ اس مجلس میں ہم بعد میں بھی مانگیں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ اصل کتاب تو پہلی تھی مگر انیکشر بھی بعد میں لگا دیے جاتے ہیں اور کتاب وہ وہی سمجھی جاتی ہے تو کچھ دیر دعا مانگیں تسلی سے مانگیں یہ ایک عمل ہو گیا تو گویا ایک عمل ہمارا بنا خوف زدہ کیفیت میں ہیبت زدہ کیفیت میں اللہ کے گھر میں داخل ہونا اور یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں ہے جب بھی حرم شریف میں داخل ہوں اسی کیفیت کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کریں اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ پہلی نظر میں دعا مانگے تیسرا عمل مردوں کے لیے جو احرام کی چادر ہم نے لپیٹی ہوتی ہے اس احرام کی چادر کو دائیں کندھے سے نیچے سے بائیں کندھے کے اوپر لے کے آنا اس کو ازتبا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ازتبا تو ہر وقت التبا نہیں کرنا ہوتا ہر وقت تو چادر لپیٹنی ہوتی ہے لیکن جب وہاں جائیں اور طواف کرنے کے قریب ہوں دعا مانگ لیں تو اب تیسرا کام کیا کرنا ہے ازتبا کرنا ہے اعتکاف کی نیت بھی کر لی پھر دعا بھی مانگ لی اور اجتبا بھی کر لیا تو اب اگلا پوائنٹ ہے استقبال کعبہ حجر اسود کے سامنے جانا اور حجر اسود کے سامنے آنا یہ دو لفظ ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا ایک ہے استقبال یہ الگ سنت ہے اور ایک ہے استلام یہ الگ سنت ہے یہ دو الگ الگ عمل ہیں ایک عمل نہیں ہے تو اب ہم حجر اسود کی طرف جائیں گے اور حجر اسود کے سامنے قبلے کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ حجر اسود ہمارے دائیں کندھے کی طرف ہو یعنی ہم حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے ہوں گے یہ اس کے سامنے آ کر جب ہم کھڑے ہو گئے اور دل میں نیت کر لی کہ اب ہم نویت تو تل اللہ تعالی میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا نویت تو عطوف میں طواف کی نیت کرتا ہوں تو اس وقت ہم طواف کی نیت کر لیں گے سامنے آ کر بات سمجھ آ گئی اور پھر تحریمہ جیسے باندھتے ہیں نا یعنی نماز میں جیسے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو ہم نے یہاں پر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ یہ تین چیزیں بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ یہ ہمارا استقبال مکمل ہو گیا کیا مکمل ہو گیا استقبال مکمل جب استقبال مکمل ہو گیا اب ہم ایک قدم اٹھا کر حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے دائیں طرف قدم اٹھائیں گے نا ایک تو ہم حجر اسود کے سامنے آ گئے جب سامنے آئیں گے تو اب ہمیں حجر اسود کا استلام کرنا ہے سلام کرنا ہے اگر تو حجر اسود قریب ہو تو پھر ہم نے حجر اسود کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کر سائڈوں پہ اس کو بوسا دینا ہے لیکن اگر رش ہو جیسا کہ ہوتا ہے اور ہم دور ہیں تو اگر لاٹھی ہو تو لاٹھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں تو دور سے ہاتھ کا اشارہ ہی کر سکتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو دور سے فلائنگ کس دی جاتی ہے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو کس کرتے ہیں اس کا انگلش میں ترجمہ فلائنگ کس ہے تو بس ہم دور سے یوں سمجھیں کہ ہم حجر اسود کو فلائنگ کس دے رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے یمین اللہ فی الارض دنیا میں اللہ کا دایا ہاتھ ہے تو جیسے آپ جاتے ہیں اپنے والد کو ملے بڑے کو ملے تو ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں اگزیکٹ یہی سمجھیں ہم جب استلام کرتے ہیں ہم گویا پروردگار کے اس داہنے ہاتھ کے اوپر اپنے امیجنیشن میں بوسا دے اب کس محبت سے بوسا دینا چاہیے بھائی یہ آپ خود اندازہ لگا لیجیے اس کو استلام کہتے ہیں تو یہ دو الگ الگ عمل یعنی استقبال الگ عمل ہوا اور استلام الگ عمل ہوا اتکاف کی نیت کر لی دعا بھی مانگ لی التبا بھی کر لیا استقبال بھی کر لیا اور استلام بھی کر لیا یہ استقبال عورتوں نے بھی کرنا ہے اور استلام بھی عورتوں نے کرنا ہے لیکن استباف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے تو پانچ چیزیں مکمل ہو گئی اب ہمارا طواف شروع ہو گیا تو ہم پھر رائٹ کی طرف مڑیں گے کیونکہ اب تک تو رخ حجر اسود کی طرف تھا اب ہم رائٹ کی طرف مڑیں گے طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں مگر مردوں کے لیے پہلے جو تین چکر ہیں ان میں رمل کرنا ہوتا ہے رمل کہتے ہیں کہ پہلوانوں کی طرح ذرا ہمت سے چلنا اس کا ترجمہ دوڑنا نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بھیڑ کے باوجود دوڑتے ہیں ادھر کو نہیں لگی ادھر کو نہیں لگی نہیں دوڑنا نہیں ہے بلکہ ہمت کے ساتھ جیسے پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ذرا اپنے آپ کا ہمت دکھاتے ہیں پنجہ آزمائی کے لیے اس کیفیت کے ساتھ چنانچہ یہ رمل ہم نے کرنا ہے جوانوں نے بھی بوڑھوں نے بھی عورتوں کو رمل نہیں کرنا صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے تو نبی عیساط اسلام نے سوچا کہ کپار کے سامنے کہیں مسلمانوں کی ضعف کمزوری نہ ظاہر ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہمت کے ساتھ اس طرح سے یہ تین چکر لگائے اللہ تعالی کو اپنے محبوب کی ادا پسند آ گئی ہمیشہ کے لیے اس کو ایسے طواف کا حصہ بنا دیا جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے اب جب رمل بھی تین چکر میں کر لیا تو چار چکر اور لگانے ہیں اور ہر شوت یہ جو ایک چکر ہے نا اس کو عربی میں شوت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شوت کہتے ہیں تو سات شوت کا ایک طواف بنتا ہے اور ہر چکر جب پورا ہوگا تو حجر اسود کے سامنے آ کے پھر استلام کریں گے سات چکر مکمل کر کے جب ہم نے استلام کر لیا تو طواف مکمل ہو اب طواف کے بارے میں چند ایک باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ طواف ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے تو نماز میں انسان اپنی آنکھوں اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں بھٹکا سکتا کہ کھڑے نماز میں اور دائیں بھی دیکھ رہے ہیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں نہیں اسی طرح طواف کے دوران بھی نگاہیں نیچی رہیں بیت اللہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا طواف میں نہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہونا چاہیے نہ طواف میں بیت اللہ شریف کی طرف پشت ہونی چاہیے بلکہ اگر آپ چل رہے ہیں اور پیچھے سے ریلا آیا اور آپ نے دو تین قدم اس طرح چل لیے کہ جس میں آپ کا رخ بیت اللہ سینہ بیت اللہ کی طرف تھا تو وہ تین قدم طواف میں شمار نہیں کیے جائیں گے اب اس کا ایک حل ہے یا تو پیچھے لوٹیں تین چار قدم اور وہاں سے پھر صحیح رخ سے چلیں تو یہ پیچ لگ جائے گا جوڑ لگ جائے گا اور اگر ایسا نہیں کر سکتے اور آگے جا رہے ہیں تو آپ پھر اس شوت کو گنے ہی نہ ایک چکر اور زیادہ لگا لیں پھر جا کے چکر مکمل ہوں گے ہاں اگر کوئی کھڑا ہو گیا طواف میں ایک جگہ اور کھڑی حالت میں اس کا فرض کرو اگر سینہ بھی ہو گیا پھر اس نے رخ بدل لیا تو طواف خراب نہیں ہوتا اس میں چلنا نہیں ہے چلتی حالت میں ایسا نہ ہو اب مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ جب ہم استلام کریں گے تو اس وقت تو پھر سینا بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے لیکن چونکہ اس وقت ہم چل تو نہیں نہ رہے ہوتے اس لیے اگر استلام کر کے پھر رخ موڑ کے پھر چل لیا تو ہمارے طواف پہ کوئی فرق نہیں پڑا بات آ گئی اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو چونکہ مسئلے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا کئی لوگوں کو دیکھا میاں بیوی طواف کر رہے ہیں تو بیوی نے خاوند کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا خامند نے بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے یا ہاتھ پکڑا ہوا ہے طواف عبادت ہے جیسے نماز میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پڑھ نہیں سکتے نماز نہیں ہوگی اسی طرح طواف کے دوران ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا جسم کو ہاتھ لگانا چاہے کپڑا ہی کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہیے ہاں خامن کو چاہیے کہ رومال اپنے رکھ لے ہاتھ میں اور رومال کو بیوی پکڑ لے اگر ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہے تو کپڑا پکڑ لے جسم کو پکڑنے کی بجائے اور اسی طرح خامند بھی بیوی کے جسم کو ٹچ کرنے کی بجائے اس کے برکے کو چلو پکڑ لیں یا کوئی کپڑا پکڑ لیں تو مقصود سمجھ لیں کہ عبادت ہے اور عبادت میں کامل توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تو پھر بات بنے گی اور آج کل کے نوجوان تو ایسے ہیں طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سیل فون پہ اپنے پیاروں سے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں اچھا اب میں حج رسلے پہنچ گیا ہوں میرا پانچواں چکر ہے ویسے آج رش بڑا ہے عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں ویسے یعنی ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ طواف بھی کر رہا ہے اور کمنٹری بھی سنا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کو ایسا طواف تو قابل قبول نہیں نہ ہوگا تو طواف میں اپنے فون بند کریں اللہ میں نے سب سے اپنے تعلق کو اس حالت میں کاٹ لیا اور آپ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ طواف میں افضل ہے دعا مانگنا افضل کیا ہے دعا مانگنا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کلمے کا ورد کر رہے ہوتے ہیں اور کئی تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی قرآن مجید کی تلاوت بھی بڑی اعلی عبادت ہے کلمہ افضل الذکر ہے مگر جب مانگنے کا وقت ہو تو پھر مانگنا زیادہ اہم ہوا کرتا ہے اس لیے طواف میں اگر تو کتابیں دیکھ کے پڑھنے کی عادت ہے تو پڑھ لیجئے ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ کتاب دل پڑھیے اور دل پہ جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ اللہ سے مانگیے وہ اللہ سے مانگیے عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے اپنی اپنی زبان میں مانگیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا دعائیں مانگے تو ایک اصول یاد رکھیے کہ موقع کے مطابق اگر کوئی بات کی جائے نا تو وہ سونے کی ڈلی کی مانند ہوتی ہے اور کئی دفعہ موقع کے مناسب کوئی بات کر دی جائے تو دوسرا بندہ اس کو جلدی مان لیتا ہے اسی طرح دفتر میں جو کلرک حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے افسروں کے موڈ کو دیکھتے ہیں اور جب ذرا اچھا موڈ ہوتا ہے تو فائل آگے پیش کرتے ہیں کہ اب اس پر سائن ہو جائیں گے اور گھروں میں بیویاں اپنے خامنوں کے موڈ دیکھتی رہتی ہیں جب ذرا دیکھتی ہیں کہ ذرا خوشگوار موڈ ہے اب وہ اپنی ذہن میں رکھی ہوئی بات پیش کرتی ہیں اچھا مجھے تو یہ کام بھی تھا اور ان کی باتیں مان لی جاتی ہیں تو بر موقع کی ہوئی بات جس طرح بندے مان لیتے ہیں تو اگر بر موقع بات اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو اللہ بھی قبول فرما لیتے ہیں اب اس کی دلیل قرآن مجید میں سے سنیے قرآن عظیم الشان بی بی مریم بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں حضرت زکریہ السلام سالوں دعائیں مانگتے رہے اللہ اولاد دے بیٹا دے بیٹا دے بیٹا دے مگر قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے مریم کو بے موسم کے پھل کھاتے دیکھا تو پوچھا یا مریم انا حاضا یہ بے موسم کے پھل کہاں سے ملے مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ اللہ کی طرف سے جب اس نے کہا اللہ کی طرف سے ہے تو اس موقع پر ہنالکا دعا زکریہ ربہ ربا زکری علیہ اسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی رب حولی ملد ان کا ضروریت طیبہ اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتے ہیں میں بھی بوڑھا ہوں مجھے اس بڑھاپے میں بھی اولاد جیسی نعمت بے موسم کا پھل اللہ مجھے بھی عطا کر دیتے ہیں انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنادت الملائی کا محراب ان اللہ بشیرو کا بیاحیہ دیکھا فوراً دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے تو معلوم ہوا کہ موقع کی بات اللہ کے ہاں جلدی قبول ہو جاتی اس لیے جو یہ مصنون دعائیں ہیں نا نبی علیہ السلاۃ السلام نے مانگی ہیں ان کا حسن یہی ہے ان کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت کی دعائیں مانگی مثلا شکل دیکھی تو دعا مانگی اے اللہ جیسے تو نے میری شکل کو اچھا بنا دیا اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس لیے مصنون دعاؤں کی بہت پابندی کرنی چاہیے اب ہمیں کیا پتا کہ اس موقع پہ کیا دعائیں مانگنی ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے ہدایت مانگے نا اپنے لیے والدین کے لیے اولاد کے لیے عزیز اقارب کے لیے پوری امت کے لیے میرے رزق میں برکت عمر میں برکت مال میں برکت اللہ میرے صحت میں برکت میری میرے فیصلوں میں برکت ہر چیز میں برکت عطا کر دیجیے اولاد میں برکت دین میں برکت اللہ ہمیں نفس کی خباستوں سے امن دے دیجیے شیطان کی ہلاکت خیز حملوں سے امن دے دیجیے حاسدوں کے حسد سے امن دے دیجیے دشمنوں کی دشمنی سے امن دے دیجیے دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی امن دے دیجیے اور اے اللہ دنیا کے ہر خوف سے امن دے دیجیے میرے مولا ہمیں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی امن عطا فرما دی اے اللہ ہم آئے تو آپ ہی کی خاطر یہ عمل کرنے ہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو معاف کر کے اس عمرے کو فقط اپنے محبت کے لیے اپنے لیے اس کو بنا لیجئے ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ آنا سفر بیکار نہ گزرے اے مولا بڑی دور سے آیا ہوں اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں مولا آپ کو منانے کے لیے آپ کو پانے کے لیے آیا ہوں اپنی عمرے کے عمل کی قبولیت کی اللہ سے دعا مانگ آپ اس طواف کے اندر جتنا بھی مانگیں گی تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی اور اللہ تعالی آپ پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیں گے ایک مسئلہ یہ بھی ہے محرم بندے کو چاہیے کہ وہ جب تک احرام اتر نہ جائے اس وقت تک بیت اللہ شریف کے ساتھ نہ لپٹے احرام والے بندے کو وہاں نہیں جانا چاہیے لوگ بھی خوشبو لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی دیوار پر بھی خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیے حالت احرام میں کوئی چلا گیا اور اگر خوشبو لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس لیے محرم کو محرم کہتے ہیں احرام کی حالت میں جو ہو تو محرم بندے کو چاہیے کہ وہ جب تک احرام اتر نہ جائے اس وقت تک بیت اللہ شریف کے ساتھ نہ لپٹے اگر احرام اتار لیا اب ماشاءاللہ جتنا موقع ملے ہمارے بڑے بوڑھوں کو گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے لیکن قبولیت دعا کے مقامات کا پتہ نہیں ہوتا اتنی یعنی لا علمی اور جہالت کا وقت آ گیا کہ ایک بڑے میاں سے پوچھا کہ آپ نے عمرہ کر لیا کہنے لگا ہاں میں نے کوٹھے کے ساتھ چکر تو لگا لیا کوٹھے سے مراد بیت اللہ یعنی بیت اللہ کے ساتھ چکر لگا کر وہ سمجھا کہ میرا عمرہ مکمل ہو گیا نہ سہی کی نہ کچھ اور کیا اور بال بھی کٹوا لیے کپڑے بھی پہن لیے تو اتنی لا علمی کا وقت ہے اس لیے یہ سفر کرنے سے پہلے خود بھی علماء سے سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سفر کے دوران بھی ایسے لوگوں کا ساتھ ہو کہ جو وقت پڑنے پر انسان کو مسئلہ بتاتے رہے سمجھاتے رہیں دیکھیں نا کام تو ہم نے کیا اور مکمل نہ کیا تو پھر ہمارا اتنا مال پیسہ وقت قربان کرنے کا فائدہ کیا ہوا تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مسائل کو سامنے رکھیں خود بھی پڑھیں اور علماء سے پوچھتے بھی رہیں اچھا یہ تو ہو گیا طواف اب عمرے میں کیا کرنا ہوتا ہے دو رکت نفل پڑھ لیے مقام ابراہیم پہ دعا کر لی مقام ابراہیم سے مراد یہ نہیں کہ جہاں وہ پتھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی بالکل اس کے ساتھ نفل پڑھنا یہ نہیں ہے جیسے بعض لوگ ساتھ نفل پڑھنے کے شوق میں طواف والوں کے لیے مصیبت کر دیتے ہیں راستہ روک لیتے ہیں مشکل ہو جاتی ہے خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں اور پرسکون ہو کے دو رکت نفل پڑھیں اس کے بعد پھر زمزم پینا ہوتا ہے پہلے زمزم ایک کنویں کی شکل میں تھا اور شروع میں تو اس میں سے خود ڈول بھر کے نکالتے تھے اور پیتے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو یہ مقام ابراہیم اس وقت ایک جگہ پر فکس نہیں تھا یہ اٹھا کے پتھر کبھی ادھر رکھ دیتے تھے کبھی ادھر رکھ دیتے تھے درمیان میں جب بارش کا طوفان آیا تو بارش کا طوفان اتنا تھا کہ سیلاب کی شکل میں تو یہ پتھر اس کے ساتھ لڑکتا لڑکتا اجیاد پہنچ گیا محلے میں پھر وہاں سے اس کو اٹھا کے لائے تو اس کے بعد سے پھر اس کو ایک جگہ پر فکس کر دیا گیا پھر لوگوں سے اس کی ڈر تھا کہ کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ اشراف کے ساتھ اشرار بھی آ جاتے ہیں عقیدے کے مخالف اس لیے پھر اس کے اوپر انہوں نے شیشے کا ایک یعنی چاروں طرف جو ہے ایک جگہ بنا دی تاکہ دور سے دیکھنے والے دیکھ سکیں اس کو ہاتھ نہ لگا سکیں مگر پہلے یہ کھلا ملتا تھا تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ تشریف لائے تو انہوں نے زمزم پینا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ یہ پتھر کو اٹھا کر لے گئے زمزم کے پاس اور ڈول پانی کا نکال کر انہوں نے پاؤں کے نشان میں ڈالا اور اس پاؤں کے نشان سے وہ پانی پینے لگے یہ بڑوں کی باتیں ہیں جن کو محبت ہوتی ہے اکابر کے ساتھ زمزم کو دیکھنا بھی کنویں کے اندر نظر ڈالنا بھی عبادت حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت کسی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرآن مجید کو دیکھنا عبادت اسی طرح زمزم کو دیکھنا بھی عبادت یعنی کنویں کے اندر نظر ڈالنا اب آج کوئی آدمی وہاں جا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس کو کور کر دیا گیا تو نیت کر لینے سے ثواب مل جائے گا کہ اگر ہمیں قدرت ہوتی تو ہم زمزم میں ضرور دیکھتے تو جہاں بھی اس وقت زمزم کا انتظام ہے آپ وہاں قبلہ رخ ہو کر اس کو پی لیں اور وہیں کھڑے ہو کر آپ اگر دعا مانگ لیں گے تو انشاءاللہ وہ جو قبولیت دعا والی برکت ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دیں گے نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے کیا جائے یہ اسی نیت پر کے مطابق بندے کو بدلہ دیتا ہے مثلا بھوکا بندہ بھی اس کو پی لے تو بھوک اتر جاتی ہے پیاسا پی لے تو پیاس اتر جاتی ہے تاہم زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اب اس پر علماء نے بہت لکھا جی کہ کیا دعا مانگے تو بعض نے کہا کہ بھائی چونکہ یہ پینے کی چیز ہے تو انسان اپنی موت کے وقت کی پیاس کو یاد کرے اور یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اب میں جو زمزم پی رہا ہوں اس کے بدلے میرے موت کے وقت کی پیاس کو بجھا دیجیے بعض نے قیامت کے دن کی سختی کے وقت کو دیکھا کہ اس وقت کی پیاس کو بجھائیے جو عقل معاد رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے نکتہ نکالا انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ پینے کی چیز ہے اور علم کے گھونٹ بھی بندہ بھرتا ہے تو پیتے ہوئے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے بھی علم کے دریا علم کے سمندر عطا فرما دی گھونٹ بھر رہا ہوں ہر ہر گھونٹ کے بدلے میرے سینے میں علم کا دریا بہا دیجئے ہر قطرے کے بدلے میرے اوپر علم کا ایک باب کھول دیجئے اپنی معرفت عطا فرما دیجئے تو یہ باہر چاہنے والوں نے کہا کہ بھائی ہے تو پینا ہی نا ہم دم دم پی رہے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کے سرخ رنگ کا پانی پی لیتے ہیں ان کو دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو ہم یہ پانی پیتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم جو یہ زمزم پی رہے ہیں ہمیں ہر ہر قطرے کے بدلے اپنی محبت کا شربت کا گھونٹ پلا دیجیے شراب الفت پلا دیجیے اس کے بدلے میں ہمیں تو زمزم پیتے ہوئے اللہ تعالی کی محبت کی مشروب جو ہے اس سے ضرور مانگا کریں ضرور مانگا کریں اس لیے نبی علیہ السلام اس کو پیتے بھی تھے جو بچ جاتا اس کو اپنے سر پر ڈالتے حصول برکت کے لیے چہرے پہ ڈالتے حصول برکت کے لیے بس اوقات سینے پہ بھی ڈالتے تھے حصول برکت کے لیے تو یہ واقعی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی چنانچہ زمزم کو پینا چاہیے نہایت ذوق شوق ادب کے ساتھ زمزم کے بارے میں یہ باتیں اپنی جگہ ایک بات میں میرے سامنے فرمائی کہ مومن زمزم کو سیر ہو کر پیتا ہے اور منافق زمزم کو تھوڑا پیتا ہے خوب پینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پانچ گلاس پی سکتے ہیں تو دس گلاس پی کے آئیں اور پھر راستے میں ہی آپ کو وضو بنانے والی جگہ پر جانا پڑ جائے یا پیٹ خراب ہو جائے گھر پہنچنے کے بعد نہیں مطلب یہ کہ جتنی آپ کے اندر طلب ہے عادت ہے اگر آپ دو گلاس پیتے ہیں تو دو گلاس پیئیں تین پیتے ہیں تین پیئیں جب آپ کی طبیعت سیر ہو جائے تو بس آپ سمجھ لیں کہ میں نے کافی دم دم پی لیا مگر کوشش کریں کہ اپنے کمروں میں بھی بجائے دوسرے مشروب پینے کے زمزم کے کین نیچے سے خرید کے رکھ لیں فریج میں اور کھانے کے دوران اور آگے پیچھے زمزم ہی پیا کریں یہ وہ نعمت ہے جو یہاں پر وافر مقدار میں ملتی ہے اپنے گھروں میں تو لمیٹڈ ہوگی لہذا اس قیام کے دوران زمزم کو نہایت محبت کے ساتھ پی کر یہ ثابت کر دے کہ ہم ہمارا شمار ایمان والوں میں ہے منافقین میں نہیں اب جب زمزم پی لیا اور دعا بھی مانگ لی تو اس کے بعد اگلا کام ہے سعی کا سعی کرنے سے پہلے نواں استلام کرنا ضروری ہے یعنی آٹھ استلام تو ہو چکے تھے طواف کے دوران سات چکر اور آٹھ استلام سمجھ گئے سات چکر اور آٹھ استلام شروع میں بھی کیا آخر میں بھی کیا تو چکر سات بنے استلام آٹھ بنے جب آپ زمزم پی لیں تو پھر دوبارہ سب روشنی جہاں ہے لائٹ لگی ہوئی ہے اس طرف کو آئیں اور حجر اسود کے سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ نوہ استلام کریں یہ بھی مستحب ہے یہ استلام کرنے کے بعد پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں جہاں سے سائی شروع ہوتی ہے سائی شروع ہوتی ہے صفا سے مقام صفا سے اور ختم ہوتی ہے مروا پر یہاں ذرا ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر تو چکر سمجھا جاتا ہے جی صفا سے جا کر مروا سے واپس آئے تو ایک چکر مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کر دی صفا سے مروا کو ایک چکر اور مروا سے واپس صفا کو دوسرا چکر اس طرح جب صفا سے شروع کریں گے تو مروا پہ ختم کریں گے تو گویا سات چکر صفا اور مروا کے بھی لگانے پڑتے ہیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر پتہ نہ ہو تو پھر کئی مرتبہ انسان چودہ چکر لگا کے سمجھتے ہیں جی اب میرے سات چکر پورے ہوئے اور کئی لوگ تو ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب سنایا کرتے ہیں کہ صحیح کے دوران ہم نے ایک بوڑھے کو دیکھا حال بے حال تھکا ہوا تو پوچھا بابا جی خیر ہے کہتے پتر گھیو پیتے گھیو گھیو پیتا کا مطلب میں نے دیسی گھی کھایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اس نے کہا گھیو پیتے گھیو تو ہم نے کہا اچھا اللہ رحم کرے تو کیا ہوا کہتے پتر فجر کی نماز پڑی اور میں نے چلنا شروع کر دیا ان لوگوں کے ساتھ اور یہ لوگ بس ہی نہیں کر رہے زہر ہو گئی پھر میں نے زہر پڑی پھر چلنا شروع کیا اثر ہو گئی اب میں تھک گیا ہوں مگر یہ لوگ بس ہی نہیں کرتے تو یہ صحیح بس کب ہوگی وہ سمجھے کہ جیسے جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اکٹھے سب سلام پھیر دیتے ہیں صحیح ختم اسی طرح ہماری صحیح بھی ختم ہوگی اسی طرح نے کہا بابا جی آپ یہاں ساری عمر اگر رہیں گے نا چلتے تو آپ کو لوگ کم نہیں ہوں گے یہ چلنے والے ملتے ہی رہیں گے تو یہ پتہ ہونا ضروری کہ صحیح کے سات چکر ہیں سات چکر لگانے کے بعد چکر مکمل ہو جاتا ہے جی جو سات چکر ہیں سے ہر چکر میں پہاڑی دونوں پہاڑیوں تو جگہ ہے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر چکر میں پہاڑی کے اوپر چڑھنا ضروری ہاں اتنا اوپر چڑھنا کہ جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آ جائے یہ ضروری ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک ستون ہے ہم جب اس ستون کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو سامنے ایک اور ستون اور سیڑھی کے درمیان سے سیدھا بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو بس ہم وہاں تک جاتے ہیں اور وہیں سے پھر واپس آ جاتے ہیں تو اتنا چڑھنا ضروری کہ جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آ جائے اب صفا سے تو نظر بھی آتا ہے مروا سے نظر نہیں آتا لہذا مروا پر ہم ذرا زیادہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہے سائی کے اندر اگر کوئی بندہ معذور ہے اور پیدل نہیں چل سکتا گھٹنوں کا درد ہے کمر کا درد ہے چلنے سے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ سواری کے اوپر بھی وہ صحیح کر لے تو اس کی معذور کے لیے اجازت ہے طواف پیدل چل کے کرنا حت الوسا جب تک کہ ایسی کیفیت نہ ہو جائے کہ اب معذور اب تو انسان بس دو چند قدم بھی نہیں چل سکتا پھر تو طواف میں سواری کی اجازت ملے گی تو طواف میں ذرا سختی ہے اور سعی میں نسبتاً زیادہ گنجائش ہے ہاں اگر کوئی مقامی بندہ ہو یا قیام لمبا ہو تو علماء نے کہا کہ سات چکر ایک دن لگانے بھی ضروری نہیں بلکہ اگر چند چکر ایک دن لگا دیے پھر چند چکر دوسرے دن تو اس طرح بھی اس نے سات چکر مکمل کر لیے تو اس کی صحیح مکمل ہو گئی صحیح میں اگر وقفہ درمیان میں آ جائے تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا صحیح کے اندر گنجائش زیادہ ہے اور طواف میں بھی سات چکروں میں سے چار چکر کا پے در پے ہونا وہ ضروری ہے مثلا ایک آدمی طواف شروع کیا دو چکر کے بعد اس کو بیٹھنا پڑ گیا اب وقفہ پڑ گیا تو اب وہ چکر کو پہلے دو چکر ختم اب نئے سرے سے طواف کی نیت کر لیں لیکن اگر چار چکر لگا چکا تھا چونکہ اکثر حصہ ہو گیا اب اگر تھوڑی دیر رک بھی جائے تو اسی کے اوپر بنا کرتے ہوئے مزید چکر مکمل کر لے تو وہ مکمل ہو جائیں گے اب رہ گئی بات کہ ہم صحیح میں دعائیں کیا مانگے تو بھئی کتابوں میں بہت ساری دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کے مضامین یاد کر لیں جن لوگوں کو عبارت یاد ہو سکتی ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے اور جن کو عربی عبارت یاد نہیں ہو سکتی اس کا مضمون تو یاد ہو سکتا ہے نا مفہوم تو مضمون مفہوم ذہن میں رکھ کے اس کو اپنے الفاظ میں مانگ لیں یعنی دل کی تڑپ دل کی چاہت سے اگر دعائیں نکل رہی ہوں الفاظ اپنے ہی صحیح بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ الفاظ کے بغیر بھی اگر دعا مانگے گا اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان تو خاموشی بھی ایک زبان ہے نا دل دعا جو ہے وہ اصل میں دل سے نکلتی ہے زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان جگہوں پر دعائیں پڑھنے کی بجائے دعائیں مانگیں اب کئی لوگ ایسے بھی دعائیں پڑھتے ہیں کہ ان کو مفہوم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں تو اصل مقصود جو ہے نا امن یجیب المزتر ازادہ اس اضطرار کی کنڈیشن میں جب بندہ دعا مانگے گا پھر اللہ کے یہاں دعا قبول ہوگی حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت میں جو بہت سخت طبیعت رکھتا تھا اور جو اس کے دل میں بات آتی تھی وہ کر دیتا تھا ایک دفعہ وہ طواف کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ متاف کے اندر ایک اندھا بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے مجھے روشنی عطا کر دے وہ حجاج اس کے قریب سے جب گزرنے لگا تو اس نے اس کو پاؤں کی ٹھوک کر مار کے کہا اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے پوچھا کون کہنے لگا حجاج بن یوسف وہ تو گھبرا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکر باقی ہیں میرے طواف مکمل کرنے تک اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی نہ میں نے تجھے قتل کروا اور ساتھ ایک سپاہی بھی متعین کر دیا کہ اندھا بھاگنے نہ پائے خود طواف کرنے لگ گیا اب تو جی اندھے کا حال ہی عجیب دعا مانگتا تھا اللہ پہلے تو میں بینائی کا سوال کرتا تھا اب تو زندگی کا سوال ایسی تڑپ کے اس اندھے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف ختم کرنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی اجاز میں یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے نا قیامت تک یہاں بیٹھ کر بیت اللہ کے سامنے وہ دعا پڑھتے رہتے تمہاری بینائی کبھی نہ ملتی کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے دل حاضر نہیں تھا اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی کہ میری تو موت اور زندگی کا سبب ہے یہ اب تم نے تڑپ کے دعا مانگی اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کے دعا مانگے اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کیا گیا تو بھائی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظمت والی جگہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی تو بیت اللہ کے سامنے تڑپ کے مانگیے جو مانگیں گے قبول ہوگی تاہم ایک نقطہ میں نے ارض کیا تھا کہ موقع کے مناسب اگر دعا مانگیں گے تو جلدی قبول ہوگی تو سائی کے درمیان اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلاط السلام کے گھرانے کو سامنے رکھ کر اس مناسبت سے دعا مانگیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور بی بی ہاجرہ کی وجہ سے ہی تو یہ صفا اور مروا کو شاعر اللہ میں داخل کیا گیا ان کی وجہ سے دعا مانگے اے اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلاط اسلام کو توحید خالص عطا فرمائی تھی شرک خفی اور شرک جلی دونوں سے محفوظ فرمایا تھا اللہ ہمیں بھی وہی توحید عطا فرما دی ان کو جو اپنے مقام خلت عطا کیا تھا اس کی تجلیات میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دی پچیس ہزار بعض کتابوں میں بعض میں دس ہزار امبیا ان کی اولاد سے پیدا ہوئے اللہ آپ ہمیں بھی ابو الاولیاء بنا دیجیے پھر ان کی اولاد میں سے اللہ آپ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو ہماری اولاد میں سے آنے وقت والے وقت میں دین کا کوئی مجدد پیدا فرما دی جی۔ ہم بھی دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا تو مناسبت سے دعا مانگے اے اللہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی معاونت کی بیت اللہ شریف کو بنانے میں وہ ابراہیم القواعدہ من البیتی و اسماعیل انہوں نے تعاون کیا اللہ ہماری اولاد کو بھی دین کے کام میں ہمارا معاون بنا دیجیے دیکھو کتنی دعائیں خود بخود نکلتی چلی آئیں گی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب آ کر بسایا اے اللہ انسانوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجیے یعنی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دیجیے تو یہ نعمت اپنی اولاد کے بارے میں بھی مانگے کہ ہماری اولاد کو دنیا میں عزت ملے پھر فرفو فرمایا ور من الثمرات اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما دیجیے ہم بھی اپنی اولاد کے لیے مانگے اے اللہ ہماری آنے والی اولادوں کو بھی حلال طیب پاکیزہ رزق دیجیے ان کو کھانے کو پھل عطا فرما دیجیے لیقیم یو کی تاکہ یہ نمازیں پڑھیں اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنے لیے عبادت گزار بنا دیجیے لعلہم یشکرون اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل تو دیکھیے ایک دعاؤں کا مضمون کھلتا چلا جائے گا آپ کے سامنے اور چونکہ موقع کی مناسبت ہوگی تو اس لیے بے اولاد عورتیں جو ہیں وہ دعا مانگیں اے اللہ آپ نے حاجرہ صابرہ کو اسماعیل علیہ اسلام جیسا بیٹا عطا کیا اور آپ کو ماں کا تڑپنا اتنا پسند آیا کہ آپ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اللہ ہمیں بھی یہ بیٹے والی نعمت عطا فرما دیجیے تو یہ جو دعائیں مانگیں گے نا آپ اس میں آپ کو کتابیں دل پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی ظاہر کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں بس آپ صحیح کے چکر لگاتے جائیں کتابیں دل پڑھتے جائیں اور دعائیں مانگتے جائیں اور پھر خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ پر کیفیت تاری ہوگی یاد رکھیں جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی وہ تو خود روتی ہے اس کے دل کو غم ہی ایسا ہوتا ہے کھانا کھاتے بھی رو رہی ہوتی ہے باتیں کرتے اور سنتے بھی رو رہی ہوتی ہے اس کا جگر گوش ہے جو اس سے دور ہوتا ہے تو جب دل کی لگی ہو اور بندے کو یہ احساس ہو کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے گھر کی یہ نعمت عطا فرما دی معلوم نہیں زندگی میں پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اور میرے سر پہ تو گناہوں کے اتنے بڑے بڑے گٹھڑ ہیں جو میں بخشوانے کے لیے آیا ہوں جب دل کو غم لگ جائے گا پھر آنسو بہانے کے لیے کسی دعا پڑھنے کی یا شیر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی خود بخود آنکھوں کی زبان سے آپ دعا پڑھا کریں گے جیسے لوگ الفاظ سے دعا مانگتے ہیں نا آپ اپنے آنسو سے دعا مانگیں یہ جو آنسو ہے نا یہ خاموش پیغام دے دیتے ہیں کسی بزرگ بندے کا ایک عجیب کلام ہے جیڑا لطف ہے اندر او بچ بیان نہ آوے جیڑا لطف ہے رومن اندر او بچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نل رٹھڑے یار مناوے تو وہی رونے میں ایک عجیب لطف اور مزہ ہے یہ دل کی میل اتارتا ہے اور ناراض محبوب کو راضی کر دیتا ہے تو جب آپ دل سے دعا مانگیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا کرتا صفا پہ دعا قبول مروا پہ قبول جو درمیان میں سرخ لائٹوں کے درمیان جہاں مرد دوڑتے ہیں تو وہاں بھی دعا قبول ہمارے اس دفعہ کے گروپ میں چونکہ نوجوان بہت ہیں تو ماشاء اللہ سبز لائٹوں کے درمیان اس دفعہ دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے رہتے بغیر اعلان کے کسی اعلان کے بغیر جب وہاں پہنچتے تھے تو ماشاء اللہ گرم خون جوان خون تھا تو ماشاء اللہ پھر سبقت ہوتی تھی وہاں بھی دعا قبول تو یہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں اب آپ نے سات چکر اس طرح سے لگا لیے تو مقام مروا پر پھر آپ دعا مانگے اور پھر حرم میں آ کر دو رکت نفل شکرانے کے پڑے کہ اللہ تعالی نے اعمال عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد پھر حلق کروا سکتے ہیں حلق کروانے میں مرد حضرات اگر اس طرح پھروائیں تو اس کو حلق کہتے ہیں مشین پھرائیں تو اس کو قصر کہتے ہیں قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ محلقین رؤوسکم و مقصرین مگر حلق والوں کا تذکرہ پہلے اور نبی علیہ السلام جب حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بھی حلق کروایا اس لیے یہ زیادہ افضل عبادت ہے تو مرد مرد لوگ حلق کروائیں البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے ان کے اینڈ کے اوپر جتنے بال ایک انگلی کی لپیٹ کے برابر ہے یعنی یہ انگوشت شہادت ہے نا اس کے گرد لپیٹ کے دیکھیں تو انگوشت شہادت کے گرد لپٹ کر جتنی جگہ بنتی ہے پونا انچ ہے آدھا انچ ہے انچوں میں خود ہی اس کو ٹرانسفارم کر لیں تو اتنے تمام بالوں کو کاٹنا ایک لٹنی کاٹنی تمام بالوں کو کاٹنا اچھا بال کاٹنے کے بارے میں چند باتیں وضاحت طلب ہے مرد لوگ تو چلو حجام سے بال کٹوا کے آئے عورتیں کیا کریں اگر تو محرم مرد ہیں تو وہ ان کے بال کاٹتے اور اگر محرم مرد نہیں اور سب عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے آمال عمرہ کر لیے صرف بال کٹوانے باقی ہیں تو وہ چاہیں تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں اور اگر اپنے خود کاٹنے میں ان کو دقت ہے تو دوسری ایسی عورت جو باقی تمام اعمال کر چکی صرف بال کاٹنے باقی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے مردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے اب ایسا ہوا کہ کل بھی ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی دو آدمی تھے انہوں نے عمرہ کیا اور ایک نے دوسرے کے بال کاٹ دیے تو جواب دینے والا کوئی میرے جیسا طالب علم تھا اس نے آگے سے کہہ دیا جی کہ اس کے اوپر تو دم واجب ہو گیا حالانکہ اگر اعمال باقی رہتے ہوں اور وہ ایسا عمل کرے پھر تو دم ہوگا جب باقی سارے اعمال مکمل ہو گئے صرف بالوں کا کاٹنا ہی ایک عمل رہ گیا تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں اس پر دم واجب نہیں ہوتا یہ جو بال اتروانے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی آتا تھا نا اور کلمہ پڑتا تھا تو کئی مرتبہ آپ اسے کہتے تھے کہ حلق کروا لو یعنی یہ ایک تعبیر تھی کہ جیسے سر سے بال الگ ہو گئے تو پچھلی خطائیں اللہ تعالی نے اسی طرح معاف کر کے سر کے بوجھ کو اتار دیا اس سے اب ہمارا عمرہ تو ہو گیا مکمل کہ پھر نہائیں گے اور اس کے بعد اپنے کپڑے بدل لیں گے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے اب جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے پہلے منع تھیں وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے جائز ہو جائیں گی خوشبو لگا سکتے ہیں میاں بیوی بی آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اور بھی جو اعمال تھے جو احرام کی وجہ سے منع تھے وہ سب جائز ہو جائیں گے ایک بات سمجھیے شریعت کا ایک مزاج ہے اور وہ یہ کہ جہاں انسان کے اندر کی شہوت حیوانیت نفسانیت ختم ہو جائے حیا اس پر غالب آئے ان محرم رشتوں میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت دی بیوی ہے ماں ہے بہن ہے خالہ ہے پھوپھی ہے وہ محرم رشتے کہ جہاں انسان پر حیا غالب آتی ہے اور اس کے اندر سے حیوانیت نکل کر اس پر انسانیت غالب ہوتی ہے ان رشتوں میں کیا حکم دیا کہ تم اگر مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ بھی جائیں تو ٹھیک ہے اور جہاں محرم نہیں وہاں کیا حکم دیا کہ عورتیں الگ اور مرد الگ تو شریعت نے ایک مزاج دیا نا سمجھے مگر یہاں پر شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ جی دن میں مرد طواف کریں عورتیں رات میں طواف کریں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی یا اس نماز کے بعد یہ طواف کریں اور مرد اس نماز کے بعد کریں نہیں دن اور رات مردوں کے لیے بھی اجازت اور عورتوں کے لیے بھی اجازت یہ کیا مسئلہ ہے ہے نا ایک نقطے کی بات اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے بندے میری ہی محبت میں ڈوب کر یہ سفر کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ ایک وقت میں ایک میدان میں مرد بھی طواف کر رہے ہیں مرد بے شک اندر کی طرف کریں عورتیں کناروں پر کریں مگر جگہ تو ایک ہی ہے نا اور آتے جاتے دونوں قریب قریب ہی ہوں گے نا تو آخر یہاں پر یہ کو ایجوکیشن کیسی بھائی تو شریعت کا اس میں ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں آنے سے پہلے ایک بات سمجھا دی کہ اپنے گھروں میں جب تک تم گنا نہیں کرتے تھے گنا نہیں لکھا جاتا تھا ارادے پہ گنا نہیں ملتا تھا میرا حرم ایسی پاک جگہ ہے ومئی يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ بے ظلم عَذَابٍ خَلِيفٍ خلیف ارادہ بھی گناہ کا کر لو گے تو تمہیں ہم سخت ترین عذاب دیں گے معلوم ہوا کہ حرم کے اندر اگر شہوت کی نظر بھی غیر پر پڑ گئی تو انسان کی سزا اور عذاب کے لیے یہی کافی اب سمجھ گئے یہاں پر کتنا سخت قانون کر دیا گیا اور فرمایا کہ اب ذرا آ کر تم میری محبت میں ڈوب کے اکٹھا طواف کرو مگر مرد بھی میری محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں اور عورتیں بھی میری محبت میں ڈوبی ہوئی ہوں اور ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ مطاف اللہ کا گھر وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر مرد کو مردانگی یاد نہیں رہتی عورت کو نسوانیت یاد نہیں ہوتی یہ مرد بھی اللہ کی محبت میں رو رہا ہوتا ہے عورت بھی اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا یہ وہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کہتے تھے یہ جائیں گے فساد مچائیں گے ذرا میرے بندوں کو دیکھو جوانیاں بھی ہیں موقع بھی ہے مگر ایک دوسرے کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا رہے وہ بھی میری محبت میں رو رہا ہے یہ بھی میری محبت میں آہیں بھر رہی ہے ذرا دیکھو یہ میرے بندے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں ہر طرف سے بے گانا ہو گئے ہر طرف سے کٹ گئے میری محبت میں ڈوب گئے اور میری محبت میں ڈوب کے جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے یہ میرے پروانے ہیں گھروں سے چلے تھے میری محبت میں نعرے لگاتے آئے دیوانے بن کر آئے اب دیکھو میرے گھر کا طواف کیسے کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں چاہیے میری محبت چاہیے اس لیے فرمایا وہ اتم الحج جبل امرتا اللہ کے لیے تم یہ کرنا ہے جب اس طرح طواف کرے گا تو پھر ایسا طواف بندے کی بخشش کا سبب بن جائے گا لوگو دنیا میں واشنگ مشینیں آپ نے دیکھی ہیں میلے کپڑے آتے ہیں واشنگ مشینوں میں ڈالتے ہیں چکر دے کے نیل دور کر کے نکال دیے جاتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی واشنگ مشین ہے میرے بندوں اپنے میلے دلوں کو لے کر آ چکے ہو یہ واشنگ مشین ہے آؤ طواف کرو ذرا ان شرائط کے ساتھ طواف کرو ذرا اس محبت کے ساتھ تم سات چکر لگاؤ گے ہم دل کی محل کو دھو کر دلوں کو صاف کر کے تمہیں باہر نکال دیں گے اللہ تعالی ہمیں اتنا محبت میں ڈوب کر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر لے وہ آخر ان الحمد رب العالمین دعا مانگے سبحان ربی العال وحاب اللہم صلی علی سینا محمد وعلی آل سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے میرے مولا ہمارے سفر کو قبول کر لے اللہ ہمارے دل میلے ہیں دلوں پر گناہوں کے داغ ہیں اے اللہ ہم دھلنے کے لیے آئے ہیں ہم آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں میرے مولا ہمارے اس سفر کو قبول کر لیجئے اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں صحیح آداب کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ جن دوست احباب نے مردوں عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی دل کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و و اصحابہ اجمعین الراحمین ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کے اس مفصل اور عام فہم بیان کے بعد آپ کو مصنون عمرہ ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی مزید سہولت کی خاطر ہماری ہر کیسٹ اور سی ڈی میں ارکان عمرہ پر مشتمل ایک خوبصورت پاکٹ سائز کارڈ موجود ہے اسے اپنے ساتھ لے جائیے تاکہ عمرہ کے دوران ارکان کا خلاصہ آپ کے سامنے رہے حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹس اور سی ڈیز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four دوبارہ نوٹ کیجیے zero three zero four four triple one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہرمین شریفین کی بار بار زیادہ نصیب فرمائے آمین إدارة نقشبندي ريكوردينغز لا